السلام علیکم students welcome to lecture thirty two of the operating systems course مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بھی ٹھیک چل رہی ہوگی and you are doing well in your personal life also اس کورس کے متعلق جو آج کل ہم کر رہے ہیں چیزیں ڈسکس ہوئے ہیں کے میمری مینجمنٹ کے ریلیٹڈ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کافی پروگرس کی ہے in terms of discussing various techniques for memory management لیکن وہ ابھی بھی کافی پریلیمنری سی چیزیں ہیں جو مین ڈسکشن ہم میموری مینجمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ایک ٹیکنیک جس کو کہتے ہیں پیجنگ اور دوسری ٹیکنیک جو ہے وہ ہے سیگمنٹیشن کی ورچوئل میموری کی جب ڈسکشن ہم کریں گے چیپٹر ٹین میں تو وہ پرائمریلی پیجنگ اور سیگمنٹیشن پہ بیسڈ ہوگی تو آج ان ہم ڈسکشن پیجنگ کی بھی شروع کریں گے کافی بیسک کانسیپٹ پیجنگ کا انشاءاللہ شاء آپ کو کنوے کر دیا جائے گا تھوڑے سے اس کے ریلیٹڈ ایشوز بھی ڈسکس کر لیں گے تھوڑی سی ایگزامپلس بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ لیکن ساری چیزیں کرنے سے پہلے آج دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کین تو آج کے ایجنڈے میں ایز آلویز ہم پچھلا لیکچر ریویو کریں گے پہلے پھر ڈسکشن کریں گے ایک ٹاپک کی جو کہ پچھلی دفعہ نہیں کر سکے تھے کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا وہ ہے multiprogramming with variable tasks یا ویریبل پروسیسز اس کو ایم وی ٹی کہتے ہیں اس کے بعد پیجنگ کی ڈسکشن ہم کریں گے کہ پیجنگ کیا ہوتی ہے کس طرح پیجنگ کام کرتی ہے لاجیکل اور فزیکل ایڈریسز کیا ہوتے ہیں جب ہم پیجنگ یوز کر رہے ہوں اور ایک چیز یوز ہوتی ہے پیجنگ کے امپلیمنٹ کرنے میں اس کو کہتے ہیں پیج ٹیبل تو دیکھ لیں گے کہ پیج ٹیبل کو امپلیمنٹ کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں آج صرف میرے خیال میں وقت ہوگا کہ صرف بتا دوں آپ کو کہ کیا کیا طریقے ہیں لیکن زیادہ ڈسکشن اس کی ڈیٹیل میں اگلے لیکچر میں ہوگی تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں وہ تھی جی ڈائنامک لنکنگ کی اوور لیز کی سواپنگ کی کنٹیگوس اسٹوریج ایلوکیشن کی میں نے بات کی تھی اور اس میں ایک ٹیکنیک کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں multiprogramming with fix number of tasks تو پہلے ہم نے لنکنگ لنکنگ لنکنگ کی کی بات کوکلی ٹو اٹ کہ میں پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے انٹل دا رن ٹائم اور کمپائل ٹائم کے وقت جو ریفرنسز ہوتے ہیں لائبریری کالس کو ان کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے with a piece of code called stub run time پہ جب یہ پروگرام ایکسیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اسٹب ایکسیکیوٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بیسیکلی ریپلیس ہو جاتا ہے with the address of the library code if it is already in the main memory اس کے ساتھ so it is replace by the address of the memory code the memory for the library call اور پھر وہ کوڈ ایکسیکیوٹ شروع کر دیتا ہے اگر کوڈ میمری میں نہ ہو تو it is loaded from the disk into the main memory اور پھر اس کوڈ کی ایکسیکیوشن شروع ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ڈائنامک لنکنگ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات بھی ہم نے ڈیٹیل میں کر لی ایڈوانٹیجز میں پرائمریلی یہ ہے کہ مین میموری سیف ہو سکتی ہے اور لوڈنگ ٹائم پروسیس کا کم ہو سکتا ہے ڈس ایڈوانٹیج میں بیسک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ یہ لنکنگ اور perhaps loading of the corresponding library code یہ رن ٹائم پہ ہو رہا ہوگا تو the program execution would be slow down اب ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ڈائنامک لنکنگ موسٹلی کمپائلرز جو آج کل سے آج کل کے ہیں انکلوڈنگ دا جی سی سی کمپائلر جو گنو کا سی کمپائلر ہے جو آپ I am hoping you are using then وہ by default dynamically linked code generate کرتے ہیں لیکن اسٹیٹیکلی لنکڈ کوڈ بھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں by using compiler option for example G C C میں وہ ہے ڈیش اسٹیٹک کی اچھا ڈائنمک لنکنگ کے بعد ہم نے بات کی اوور لیز کی تو اوور لیز میں ہم نے یہ کہا کہ ایک بڑی بیسک سی ٹیکنیک ہے to allow a program larger in size than the available main memory اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی ٹھیک ہے to allow the execution of a program larger in size than the available main memory تو کس طرح کرتے ہیں پروگرام کوڈ کو ہم اسٹرکچر اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے ایکسیکیوٹیبل کوڈ میں جو جو کوڈ کا سیکشن ہے دا ٹیکسٹ پارٹ یا کوڈ پارٹ اس کو پارٹیشن اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں ایک حصہ اس کا ضروری ہو مین میموری میں جب وہ حصہ ایکسیکیوٹ کر جائیں تو پھر ایک اور حصے کو اسی جگہ پہ لوڈ کر سکتے ہیں ہم جہاں پہ پہلا کوڈ تھا اور جب یہ ختم کر جائے تو پر ہیپس اندر piece of the code can be loaded on top of it and so on تو یہ اوور لے کا کانسیپٹ اس سے آیا اچھا اس میں ہم نے اگزامپل دیکھی تھی ٹو پیس کمپائلر یا اسمبلر کی کہ ہم نے کمپائلر کے کوڈ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا پہلا حصہ ہے جو کرتا ہے پارسنگ اور سنٹیکس انالیسز اس کو ہم کہتے ہیں پیس ون دوسرا حصہ ہے جو کوڈ جنریٹ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیس ٹو تو جب پارسنگ اور سنٹیکس انالیسز ہو رہی ہو تو کوڈ جنریٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس لیے اس کوڈ کو پہلے ہم اس کو اگر اوور لیز ہم کہیں کہ these are two overlays تو پیس ون کو پہلے لوڈ کر دیں گے along with other supporting routines and the symbol table and the overlays driver یہ جب اپنا کام ختم کر لے گا تو پھر پیس ٹو کو اس کے اوپر ہم لوڈ کر دیں گے یعنی because we don't need piece one now we can put piece two in the same memory area which was being use by piece one تو اس طرح ہم ایک پروگرام جو کہ بڑا ہے اویلیبل مین میموری سے اس کو رن کر سکتے ہیں تو اس کی اگزامپل ہم نے دیکھ لی تھی اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی سواپنگ کی سواپنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پی یو اسکیجولرس کی بات ہو رہی تھی تو سواپنگ کا کام جو ہے وہ میڈیم ٹرم اسکیجولر کرتا ہے جس کو سواپر کہتے ہیں تو سواپر کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کے دو تین ریزن ہیں میں ایک ریزن لوں گا کہ لیٹ سپوز کہ ایک ہائی پرایورٹی پروسیس آئے اس کو میموری میں لوڈ ہونا ہے لیکن میموری میں جگہ نہیں ہے تو اسیوم کے جو کرنٹلی ایکسیکیوٹنگ پروسیس ہے مے بی وہ یوز کر رہا تھا یو نو اس کو چوز کر کے ہم نے کہا جی کہ اس کو سواپ اسپیس میں ڈال دیا جائے ٹیمپریریلی تاکہ میموری میں اسپیس کریٹ ہو جس میں نیا ہائی پرائرٹی پروسیس لوڈ کر دیا جائے ٹھیک ہے یا ہائی پرائرٹی پروسیس کو ہم نے سی پی یو دینا ہے تو کوئی بھی پروسیس جو ابھی میموری میں ہے اس کو سواپ اسپیس میں ڈال دیا جائے اور نئے پروسیس کو میموری میں ڈال دیا جائے تو یہ جو وقت لگتا ہے سواپ آؤٹ اور سواپ ان میں کہ کرنٹ پروسیس کو سواپ آؤٹ کر دیا نئے پروسیس کو سواپ ان کرنے اس میں کتنا وقت لگتا ہے this this depends on two three things number one یہ سیک ٹائم پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہیڈ کو ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر کی طرف اگر جانا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا دوسرا ہے لیٹنسی کا ٹائم جو کہ ایوریج لیٹنسی ہم کہتے ہیں جی کہ it is equal to have the rotation of the spindle so average latency ہوتی ہے چند ایک millisecond let say five to eight millisecond اور تیسرا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر کا ٹائم تو depending upon the size of the process and the transfer speed یہ ٹائم ہو سکتا ہے بہت یہ سبسٹینشیل ہو much more than the seek time and average latency time تو اس کی ایک ایگزامپل ہم نے لے کے دیکھا کہ سواپ آؤٹ سواپ ان کا ٹائم چار سو ملی سیکنڈ سے بھی زیادہ بن گیا for a process of one megabytes یا transfer speed of say five megabytes per second تو اس سے ہم نے کہا کہ چار سو ملی سیکنڈ اگر صرف یہ ٹائم بنتا ہے تو اگر ایک پروسیس کو ہم نے میموری میں لا کے اس کو سی پی یو دینا ہے تو اس جو کانٹیکٹ سوئچ ٹائم ہم بنا رہے ہیں وہ چار سو سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ ہمارا نائنٹی ٹین کا رول جو ہے کہ جی کوانٹم کا size in round robin scheduler جو کانٹیکٹ سوئچ کا ٹائم بنتا ہے وہ اس کانٹیکٹ کوانٹم سے ٹین پرسینٹ سے زیادہ نہ ہو ورنہ اوور ہیڈ بہت ہوگا اسکیجولنگ کا تو اس کا مطلب کہ جو کوانٹم کا size in this case should not be less than four seconds تو یہ ہم نے بات کی اینڈ سو آن اچھا یہ تو ہوگی سواپنگ کی بات اس کے بعد ہم نے بات کی جی کہ پروسیسز کو انلیس وی سے وائز میمری میں کنٹیگوسلی اسپیس ایلوکیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پروسیس کو میمری میں کنٹیگوس اسپیس ایلوکیٹ ہوتی ہے then various C P U management unit are set appropriately so that program execution میں اسٹارٹ اچھا اس میں دو ٹیکنیکس ہیں فار کنٹیگوس میمری ایلوکیشن ایک ہے multiprogramming with fix task ایک ہے multiprogramming with variable number of task تو multiprogramming with fixed tasks ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی تھی آخری دفعہ لیکچر تھرٹی ون میں آج ہم بات کریں گے multiprogram number of task لیکن تھوڑا سا میں ریکیپ کر لوں کہ ملٹی پروگرام ہوتا کیا ہے کیا ایشوز ہیں اس کے multiprogram with fix task کا مطلب یہ ہے کہ جب سسٹم بوٹ ہوتا ہے تو مین میموری کو مختلف فکس سائز ریجن میں پارٹیشن کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے of different size let's a K hundred K hundred fifty K two hundred K three hundred K four five hundred so on so forth کے کتنے پارٹیشن بننے ہیں اور کیا ان کے سائزز ہیں this is decided at boot time اور یہ پارٹیشن میموری میں ہیں کہاں کہاں یہ بھی بوٹ ٹائم پہ ڈسائڈ ہوتا ہے اور یہ پارٹیشنز کی جو ایریاز ہیں رینجز ان کے ڈریسز کی یہ رن ٹائم پہ چینج نہیں ہو سکتے اگر ان کو چینج کرنا ہے کسی پارٹیشن کا سائز چینج کرنا ہے یا میموری میں اس کی لوکیشن چینج کرنی ہے یا ٹوٹل نمبر آف پارٹیشنس کو چینج کرنا ہے تو سسٹم کو ریبوٹ کرنا پڑے گا okay? اچھا پھر یہ کرتے ہم اس ٹیکنیک میں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر پارٹیشن کے ساتھ ایک ان پٹ کیو ایسوسیٹ کر دی جائے جب پروسیسز آتے ہیں جن کو میموری میں لوڈ کرنا ہے تو وہ ان کیوز میں آئیں گے ٹھیک ہے ایک پروسیس کس کیو میں جاتا ہے it depends on the size of the process مثلا یہ کہ اگر ایک ٹو ہنڈریڈ ایک دو کیوز ہیں دو پارٹیشنز ہیں ایک ہنڈریڈ کے کی ایک ہنڈریڈ ففٹی کے کی تو اگر ایک پروسیس ہنڈریڈ کے تک ہے ان اٹ سائز تو یہ ہنڈریڈ کے کی پارٹیشن کی کیو میں چلا جائے گا اگر ایک پروسیس ہے جو کہ ہنڈریڈ کے اور ہنڈریڈ ففٹی کے درمیان ہے اس کا سائز تو وہ ہنڈریڈ ففٹی کے کی پارٹیشن میں چلا جائے گا and so on and so فون اچھا اس میں ہم نے کہا جی کہ دو ایشوز ہیں ایک ایشو ہے کہ ویسٹڈ میموری اسپیس کا اور دوسرا ایشو ہے کہ ایڈریس بائنڈنگ جو ہے وہ لوڈ ٹائم پہ ہونا ضروری ہے دو اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ شیئر جو شیئرنگ ہے اس کیس میں وہ نہیں ہو سکتی اچھا یہ کیسے ہے سو سلیٹ سانک بورڈ تھری پہلا یہ ہے کہ ویسٹڈ میمری اسپیس دو طریقے سے ویسٹڈ میمری اسپیس ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ایک پارٹیشن میں ایک وقت میں صرف ایک ہی پروسیس ہوگا and depending upon the process size we may have some waste space with in partition on the average یہ کتنی ہوگی ہو سکتا ہے تقریباً ساری ایم ٹی ہو پروسیس کا سائز بہت چھوٹا ہے ہو سکتا ہے اگزیکٹ فٹ ہو پروسیس کا سائز اس پارٹیشن کے on the average therefore the partition میں بی ہیو ایم ٹی تو on the average every partition would be half empty یعنی پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن دی ایوریج رفلی fifty percent of the space would be wasted ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگا دوسرا یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل فریگمنٹیشن یعنی wasted space with in fix size partition is called internal fragmentation تو یہ ایشو ہے ایک multiprogramming with fix task کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ سپوز ایک ٹو ہنڈریڈ کے کی پارٹیشن ایم ہے کوئی پروسیس اس میں ابھی لوڈیڈ نہیں ہے لیکن کوئی ایسا پروسیس ابھی تک نہیں آیا جو کہ اس میں لوڈ ہو سکے so is no process let say between hundred fifty K to two hundred K in size لیکن باقی جتنی آپ کی پارٹیشنز ہیں ان کی کیوز میں کچھ پروسیسز ہیں مے بی ہنڈریڈ کے میں بھی کچھ پروسیسز ہیں کیو ود ہنڈریڈ ففٹی کے اس میں بھی کچھ پروسیسز ہیں لیکن ان میں سے کوئی پروسیس ہم ٹو ہنڈریڈ کے پارٹیشن میں نہیں ڈالیں گے because of this technique we are using کہ جی ہر کیو جو ہے ایک پارٹیشن کے ساتھ ایک کیو ایسوسیٹ ہوگی and depending on the process size ایک پروسیس ایک کیو میں جائے گا اور پھر اسی کیو کے ایسوسیٹڈ پارٹیشن میں جائے گا تو اس طرح ہو سکتا ہے ہماری پوری کی پوری ایک پارٹیشن ٹیمپرریلی ویسٹ ہو رہی ہو although there may be process in other queues which may be loaded into this partition لیکن وہ ہم نہیں کریں گے تو یہ ایک ویسٹڈ اسپیس کے ایشوز ہیں internal fragmentation and temporarily partition going unused دوسرا issue multiprogramming with fix number of task میں ہے that of load time binding یعنی ایک پروسیس جو ہے کیونکہ depending upon it size it would going to only one partition تو ایڈریسز جو ہیں وہ لوڈ ٹائم پہ بائنڈ ہو جائیں گے یعنی ایک پروسیس کو اگر سواپ آؤٹ کرنے ہے temporarily to create space for a higher priority process تو جب یہ واپس سواپ ان ہوگا یہ پروسیس تو اسی پارٹیشن میں اس کو جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا لوڈ ٹائم بائنڈنگ کا ایشو اچھا ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ جب ہم multiprogramming with fixed number of task کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ نمبر آف پارٹیشن کو فکس کر دیتے ہیں ایٹ بوٹ ٹائم تو ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ کو ہم باؤنڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے degree of multiprogramming at a given time can not be more than the number of partitions ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہوگی multiprogramming with fix number of task کی اچھا پھر ہم نے بات کرنی تھی multiprogramming with variable number of task کی لیکن اس میں کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا تھا اگلی دفعہ کریں گے تو let's look at as to what multiprogramming with variable number of task okay so let's go to the next slide M V T as we call it اس کا مطلب یہ ہے کہ both the number and size of partitions change with time ٹھیک ہے اس میں بوٹ ٹائم پہ مین میموری کو پارٹیشن نہیں کیا جاتا into different size partitions and a process still reside in one region but can be of any size up to the size of the user space and can change with time یعنی ایک پروسیس جو ہے وہ کسی بھی جگہ میموری پہ لوڈ ہو سکتا ہے یعنی اس کی جو کس ریجن میں میموری میں جائے گا وہ ریجن بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن پروسیس ابھی بھی کنٹینیوس ہوگا پروسیس کا سائز کتنا بڑا ہو سکتا ہے up to the size of the user space ہو سکتا ہے بہت بڑا پروسیس آ جائے میموری ساری خالی ہے ابھی بہت بڑا پروسیس آ گیا ہے اس کو آپ میموری میں ڈال دیں in case of fixed partitions اگر ایک پروسیس اتنا بڑا آ جاتا ہے کہ اتنے سائز کی پارٹیشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ پروسیس ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکتا اس کیس میں ایک پروسیس اس وقت ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکے گا جب اس کا سائز اویلیبل مین میموری سے زیادہ ہے یعنی ساری یوزر اسپیس میں جتنی میموری اویلیبل ہے نا اگر اس سے زیادہ تو پھر یہ پروسیس ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکے گا ادر وائز کوئی بھی پروسیس جو ہے ایکسیکیوٹ ضرور ہو جائے گا which is not necessary multiprogram number of partition دوسری اگر اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو ایک میں بات کروں کہ jobs can move from one partition to another یعنی اس کیس میں اگر سواپنگ ہوتی ہے تو ایک پروسیس ابھی لیٹ سے کہ وہ اس ریجن میں مین میموری کے سواپ آؤٹ ہو گیا واپس آیا ہے تو اسی رینج اس ریجن میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں کسی اور ریجن میں بھی ڈال سکتے ہیں فور ایز لانگ ایز کہ ہم جو میموری مینجمنٹ یونٹس ہیں ان کو صحیح طرح سے انیشلائز کر دیں the program can still execute ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈریس بائنڈنگ جو ہے وہ ڈائنیمک ہوگی رن ٹائم پہ ہوگی کہ ابھی یہاں پہ پڑا ہے تو میموری مینجمنٹ رجسٹرز اس ریجن کی طرح سیٹ ہیں کہ یہ ریجن کدھر ہے میموری میں جب سواپ آؤٹ ہو کے یا for some reason it has to be move to another area in the memory so for as long as we can set the memory management unit registers properly program would still execute ہو کے دو اور چیزیں اس میں کہ ایک تو یہ کہ انٹرنل فریگمنٹیشن نہیں ہوگی لیکن جو پرابلم اس میں ہوتی ہے multiprogramming with variable number of task یہ ہے جی کہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہوتی ہے اچھا انٹرنل فریگمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی اور ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کیا ہے وہ تھوڑا سا میں اس میں وقت لگاتا ہوں اچھا انٹرنل فریگمنٹیشن ہوتی کیا ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جب ایم ایف ٹی کو ایکسپلین کیا multiprogramming with fix task تو میں نے کہا تھا کہ انٹرنل فریگمنٹیشن ہوتی ہے the amount of wasted space in fix size partition سے آپ کا ٹو ہنڈریڈ کے کی پارٹیشن ہے پروسیس جو اس میں ابھی لوڈیڈ ہے وہ ہے ہنڈریڈ سکسٹی کے کا تو فورٹی کے جو ہے وہ یوز نہیں ہو رہی وی call this forty K unused space in the two hundred K partition as the internal fragmentation on the average کتنی ہوگی internal fragmentation in fix size partition it would be half the size of the partition ٹھیک ہے نا اور یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کیونکہ multiprogramming with variable task میں فکس سائز پارٹیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ مین میموری کی جتنی یوزر اسپیس اویلیبل ہے نا اس میں پروگرام ایک ڈال سکتے ہیں اگر کوئی اسپیس بچ گئی ہے ایک اور پروگرام کو لوڈ کرنا ہے تو اس کے اوپر لوڈ کر دیں گے سو پروگرام کتنے بھی سائز کا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جہاں پہ اس کو اسپیس مل گئی ہم اس کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں انٹرنل فریگمنٹیشن کا ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ فکس پارٹیشن سائز ہے ہی نہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یوزر اسپیس بھی تو ایک فکس سائز پارٹیشن ہے نا کہ لیٹس ہے کہ ہنڈریڈ میگا بائٹ کی یوزر اسپیس اویلیبل ہے تو اس میں ایک لیٹس ہے کہ ہم کے میگا بائٹ کا پروسیس ڈال دیتے ہیں تو باقی نائنٹی ویسٹڈ نہیں ہے آنسر از نو کیونکہ اور کوئی بھی پروسیس آپ ڈال سکتے ہیں اس میں دو تین چار پانچ دس پندرہ جتنے بھی پروسیس آپ ڈالنا چاہیں باقی نائنٹی میگا بائٹس میں ڈال سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اگر تو یہ ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ ہنڈریڈ میگا بائٹ کی فکس سائز پارٹیشن ہے اور ایک وقت میں صرف ایک پروسیس اس میں جائے گا پھر انٹرنل فریگمنٹیشن ہو سکتی تھی لیکن اس کیس میں انٹرنل فریگمنٹیشن کا سوال ہی نہیں اچھا یہ تو ہوگی کہ انٹرنل فریگمنٹیشن نہیں ہوتی multiprogram with variable number of partition variable number of tasks میں اچھا ایک میں اور بات کرتا چلوں کہ اس کو ویریبل نمبر آف ٹیسک کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم فکس سائز پارٹیشنز بناتے ہی نہیں جب بوٹ ٹائم پہ مین میموری کی یہ یعنی نہیں ہم کہتے جی کہ دس پارٹیشن ہم نے بنا دی مختلف سائز کی تو اس لیے جو میکسیمم نمبر آف پروسیسز یا کتنے پروسیسز رن کر سکتے ہیں at a given time there is no upper limit other than the size of the main memory کہ کتنے پروسیس اس میں آ سکتے ہیں آف ڈفرنٹ سائز ہو سکتا ہے ایک وقت میں پروسیس سائز بہت بڑے ہیں ہو سکتا ہے پانچ پروسیسز ہوں اس میموری میں ہو سکتا ہے ایک اور وقت میں پروسیس سائز بڑے چھوٹے ہیں ہو سکتا ہے پندرہ پروسیسز رن کر رہے ہوں بیس پچیس تیس ہنڈریڈ ہنڈریڈ ففٹی جتنے بھی depending upon the process size and the available main memory تو اس لیے hence the name multiprogram with variable number of task اچھا اب ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کیا ہوتی ہے اس میں ابھی میں آپ کو پکچر سے دکھاؤں گا کہ یہ ہے کیا چیز لیکن let me explain it first کہ کیونکہ multiprogramming with variable number of task میں ایک پروسیس آتا ہے لیٹس ایک میمری از ایم ٹی اس کو میمری میں ڈال دیا جاتا ہے starting with the lower address ایک اور پروسیس آتا ہے اس کو اس کے اوپر جو میمری ہے اس میں ڈال دیں پھر ایک اور پروسیس آتا ہے اس کے اوپر اس کو لوڈ کر دیں سو ہمارے پاس لیٹ سے پروسیس ہو گئے A B and C then process B finishes and process D آتا ہے لیکن بی کی جو جگہ ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس میں ڈی آ سکے so then we load D at the top تو اب ہوا کیا ہے پروسیس اے ہے فری اسپیس ہے پروسیسز بی اینڈ ڈی ہیں پروسیس سی اینڈ ڈی ہیں اور پھر اس کے اوپر بھی فری اسپیس ہے تو یہ مختلف جگہ پہ میمری کے اندر as processes come and go free spaces memory میں کریٹ ہوں گی بٹوین ڈفرنٹ پروسیسز ان فری اسپیسز کو between different processes we call them holes تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ٹوٹل اسپیس جو کہ یہ فری میموری اسپیسیز ہیں دا ہولز ان دا میمری ان سارے کو سائزز کو ایڈ کیا جائے تو اتنی زیادہ میمری ضرور ہو کہ ایک نیا پروسیس لوڈ کر دیں لیکن یہ کنٹینگوس نہیں ہے so so we may not be able to load a new process into this memory let me give you an example suppose کہ ہمارے پاس میمری میں تین ہولز ہیں اس وقت ایک ہنڈریڈ کے کا ایک ٹو ہنڈریڈ کے کا ایک تھری ہنڈریڈ کے کا okay okay? So total amount of free memory is six hundred K ایک پروسیس اگر آتا ہے تھری ہنڈریڈ ٹین کے کا تو اس کو ہم میمری میں لوڈ نہیں کر سکتے کیوں کہ یہ ہولس تو ہیں total amount of free space hundred K two hundred K three hundred K total ہمارے پاس سکس ہنڈریڈ کے کی میمری ہے لیکن یہ کنٹینیوس نہیں ہے تو اس لیے تھری ہنڈریڈ ٹین کے کا پروسیس ہم میمری میں لوڈ نہیں کر سکتے یہ سچویشن جب ہو جاتی ہے have hole of different size such the total تو اب جب پروسیس لوڈ کرنے تو ہم کیا کریں گے میمری کمپیکٹ کریں گے جیسے وہ ڈی فریگمنٹر آپ چلاتے ہیں نا اپنے جی اس کے بن گئے تو ڈی فریگمنٹ آپ کرتے ہیں اس کو اسی طرح میمری کو بھی آپ ڈیفریگمنٹ کر سکتے ہیں کہ فری اسپیس کو ایک جگہ پہ لیں کنٹینگوس بنا دیں اس کو تو اس پروسیس کو ہم ڈی فریگمنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ نارملی ٹرم یوز کرتے ہیں ڈسک کو ڈیفریگمنٹ کرنے کے لیے میمری میں جب یہ کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میمری کو کمپیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے okay with this background let's look at other issues with M V T اچھا یہ اگلی سلائڈ میں میں نے ڈائگرام دکھا دیا آپ کو اور یہ ایگزامپل تقریباً وہی ہے جو میں نے ابھی ایکسپلین کی تھی لیفٹ ٹو رائٹ ہم جائیں گے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو میں نے دکھا دیا کہ آپریٹنگ سسٹم کوڈ جو کہ مین میموری میں ہوگا for the system to run properly وہ bottom of the main memory میں ہے باقی جو بلو شیڈیڈ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یوزر اسپیس ہے تو اس وقت ساری اسپیس فری ہے اچھا اب ہم اسیوم کریں گے کہ processes A B C D E F جو ہیں وہ اس آرڈر میں آتے ہیں they are loaded in memory they execute and a different times they they are finished and they go out of the memory تو ہم سیوم کرتے ہیں کہ پروسیس اے پہلے آتا ہے اس کو میمری میں لوڈ کرتے ہیں پھر پروسیس بی آتا ہے اس کو پروسیس اے کے اوپر جو خالی جگہ تھی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں پھر پروسیس سی آتا ہے بی کے اوپر جو جگہ خالی تھی سی پروسیس وہاں لوڈ ہو جاتا ہے تو اگر دوسری اسنیپ شاٹ آپ دیکھیں لیفٹ سے شروع ہو کے تو اس وقت ہمارے پاس ہیں process A B and C so let's then کے پروسیس بی جو ہے وہ ٹرمنیٹ ہو جاتا ہے تو جو تیسری جو اسنیپ شاٹ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ ہے اس کے اوپر پروسیس اے ہے اس کے اوپر ایک فری اسپیس ہے اس کو ہم کہیں گے ہول اس کے اوپر پروسیس سی اور ڈی ہیں اور پھر ایک اور ہول ہے okay? اچھا اب سیوم کریں کہ ہمارے پاس ایک پروسیس ای e آیا ہے جس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ جو میمری میں دو ہولز ہیں نا اب تیسری میں اسنیپ شاٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ جو ہولز ہیں دو ایک پروسیس اے اور سی کے درمیان اور ایک ڈی کے اوپر ان دونوں کو اگر کمبائن کر دیں تو اتنی میموری ضرور ہے کہ پروسیس ای e آ جائے لیکن کیونکہ وہ کنٹیگوس نہیں ہے تو اس لیے پروسیس ای e کو لوڈ نہیں کیا جا سکتا اس وقت جو ہے کمپیکشن کی جائے گی ایک طریقہ کمپیکشن کا یہ ہے کہ دونوں پروسیس سی اور ڈی کو ہم نیچے شفٹ کر دیں ٹھیک ہے شفٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا میمری ٹو میمری موو یعنی پروسیس سی جو ہے اس کو ریڈ کر کے دوبارہ میموری میں ڈالا جائے گا پھر ڈی کو ریڈ کر کے میموری میں ڈالا جائے گا this call memory to memory move تو جتنا بھی ٹائم اس پہ لگے گا we want to read the end goal is کہ جو فری اسپیس ہے نا جو ہولز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک طرف لگا دیا جائے تاکہ یہ کنٹینیوس میموری بن جائے تو چوتھا جو اسنیپ شاٹ ہے وہ یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اب ہمارے پاس پروسیس اے سی اور ڈی ایک اینڈ پہ ہیں اوپر ساری فری اسپیس ہے اس پہ ہم پروسیس ای کو لوڈ کر سکتے ہیں سو پروسیس ای ایکسیکیوٹ کرتا ہے سارے پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں پھر پروسیس سی جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے پروسیس ایف آتا ہے اس کو ہم اس اسپیس میں ڈال دیتے ہیں جو کہ پروسیس سی نے آکوپائی کی تھی لیکن سی اور ایف کا سائز ایک نہیں ہے اس لیے اب میں دیکھ رہا ہوں snapshot second from right اب ہمارے پاس پروسیس ہیں اے ایف اس کے اوپر فری اسپیس ہے hole then process D and E اور پھر ایک ہول ہے اب لیٹس پروسیس جو سی دوبارہ پروسیس ایف جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کر چکا ہے پروسیس سی نے دوبارہ لوڈ ہونا ہے مے بی پروسیس ای و سواپٹ آؤٹ کیونکہ پروسیس ایف جو ہے وہ ہائی پرائرٹی پروسیس تھا اس کے بعد پروسیس سی کو جب ایف نے ایکسیکیوٹ کر لیا تو پروسیس سی کو دوبارہ میموری میں لے آئے پھر پروسیس اے ٹرمینیٹ ہو گیا تو اسیومنگ ناؤ کہ اب ایک جو اسپیس اس نے فری چھوڑی ہے وہ ہے ٹو ہنڈریڈ کے جو at the top of the memory اب میں رائٹ موسٹ اسنیپ شاٹ کو دیکھ رہا ہوں جو ٹاپ موسٹ ہول ہے وہ ففٹی کے کا ہے اینڈ اسیوم کے ایک پروسیس آتا ہے جس کا سائز ہے ٹو ہنڈریڈ فائیو کے تو وہ میمری میں لوڈ نہیں ہو سکے گا تو اب ہم کیا کریں گے دوبارہ سے میمری کو کمپیکٹ کریں گے تاکہ ٹو ہنڈریڈ ففٹی کے ایک سائڈ پہ کنٹینگوس آ جائے وہ اوپر ہو یا نیچے ہو دیٹ ڈزنٹ میٹر ٹھیک ہے all the your goal is to minimize memory to memory move also but any cost in anyway ہمیں دونوں ہولس کو ایک اینڈ پہ لے کے آنا تاکہ ٹو ہنڈریڈ ففٹی کے کی فری اسپیس کنٹیگوس ہو جائے and then this new process process G which has a size of two hundred five K this could be loaded in the main memory ٹھیک ہے so this is the basic concept behind multiprogramming with variable number of task اگلی سلائیڈ میں میں نے ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی بات کی ہے اس کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں ابھی ڈائگرام دکھا کے بھی جو پچھلے اسنیپ شاٹس تھے پھر بھی میں نے ایکسپلین کر دیا so I'm not going to spend any time on this any more اچھا یہ جو اگلی سلائڈ ہے اس میں بھی میں نے بتا دیا کہ میمری کو جب ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہو جائے then you need to compact the memory لیکن جب میموری کامپیکٹ کریں گے تو اس پہ ٹائم لگے گا جیسے میں نے کہا کہ میموری ٹو میمری موو ہے ایک پروسیس کو آپ نے اس میموری ریجن سے اٹھا کے اوپر موو کرنے ٹھیک ہے اور ڈیپینڈ پروسیس کو موو کرنا پڑے گا وہ وقت لگے گا ٹھیک ہے and because this is is happening at run time then process execution going to slow down تو یہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی پرابلم ہے اچھا اگلی سلائڈ میں اب میں شروع کر رہا ہوں ایک extremely important concept technique of memory management call paging اس پہ بڑا دھیان سے اس کو ذرا سنیں اور try to understand it properly اگر کوئی بھی ایشوز آپ کو ہوں please write me and I be happy to explain them again یا email or whatever mechanism is available کیونکہ جتنی میمری مینجمنٹ کی ٹیکنیکس آج کل یوز ہو رہی ہیں یا ورچوئل میموری کی ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں they are primarily based on paging تو پیجنگ کا سمجھنا آپ کو صحیح طرح سے بڑا امپورٹنٹ ہے تو پیجنگ میں ہم کرتے کیا ہیں سو لیٹس لک ایٹ وکر this slide down few important points پہلی چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ we divide physical memory into fix size blocks called frames physical memory کو جو آپ کی ریم ہے اس کو فکس سائز بلاک میں بلاکس میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ہر بلاک کو ہم ایک فریم کہتے ہیں اور لاجیکل میموری کو بھی ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں into blocks of the same size call pages یعنی فزیکل میموری ریم جو ہے اس کو ہم پارٹیشن کر دیتے ہیں into fix size blocks called frames اور جو پروسیس ریس اسپیس ہے اس کو بھی سیم سائز بلاکس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں and in case a process address space یا logical address we call these blocks pages تو پروسیس ایڈریس اسپیس میں پیجز ہوتے ہیں فزیکل میموری میں فریمز ہوتے ہیں okay? اچھا نارملی جو سائزز ہوتے ہیں نا یہ پیجز یا فریمس کے which are of the same size یہ پاور آف ٹو ہوتے ہیں think about this as to why do think this is always the case ٹھیک ہے I want you to think about this issue کہ ہر آپ جتنے پیج سائز دیکھیں گے لٹریچر میں پڑھیں گے ان کے متعلق یا کسی سی پی یو کے دیکھیں گے یہ سپورٹ کرتے ہیں فلاں فلاں page size they're all going to be a power of two تو سوچیں اس کے متعلق کہ اس کی کیا ریزن ہے if you have any let me know then typical page size جو آج کل ہیں جو سی پی یو سپورٹ کرتے ہیں anywhere between half a K K to sixteen is common page size are as large as you know thirty two K sixty four K ٹھیک ہے جو نئے سی پی یوز آ رہے ہیں sixty four but C P Us page size بھی ان میں کافی بڑے بھی ہیں اچھا یہ بیسک کانسپٹ ہے پیجنگ کا ابھی ساری بات نہیں ہوئی صرف یہ کہا ہے کہ logical address space and physical address space both of them are partition blocks logical address space بھی ان بلاگز کو پیجز کہتے ہیں فزیکل ایڈریس اسپیس میں ان بلاکس کو فریمس کہتے ہیں اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ some software memory management software needs to keep track of all free frames کہ میمری میں مین میموری میں فریمس کون کون سے فری ہیں in order to run a program اگر آپ کا پروگرام آتا ہے نا اب پروسیس سائز جو ہے وہ ہم کہیں گے ان ٹرمز آف پیجز تو جب ایک پروسیس آ جاتا ہے آف سائز سے پیجز تو اس کو رن کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے پہلے ہم کہتے تھے نا کہ پورے میمری میں آنا ہے اور میمری کو کنٹینیوس ہونا ضروری ہے اب ہم کیا کہیں گے اب ہم یہ کہیں گے کہ logical address address the process space اس کو کیونکہ ہم نے پیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور فزیکل میموری فریمز میں ڈیوائڈیڈ ہے اور پیجز اور فریمز کے سیم سائز ایک پروسیس کا سائز این پیجز ہے for as long as we can find N free frames whether they are contiguous or not, we can load these N pages of the process into to N frames ٹھیک ہے اور یہ میپنگ اگر ہم رکھ لیں کسی جگہ کہ یہ پروسیس کے پیجز جو ہیں page zero one two three four all the way to N minus one یہ سارے پیجز جو ہیں یہ کن فریمز میں ہیں تو پھر پروگرام ایکسیکیوشن ہو سکتی ہے without any problem for as long as we have this mapping ٹھیک ہے اب سی پی یو جو ہے وہ کس طرح کے لاجیکل ایڈریسز جنریٹ کرتا ہے اور فزیکل ایڈریسز کیا ہوتے ہیں یہ بات ابھی میں نے نہیں کی یہ بھی کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بٹ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اب پروسیس کا جو سائز ہے یا پروسیس کو ہم کہیں گے کہ دس از پروسیس اسپیس یا logical space is in terms of pages کہ اتنے پیجز ہیں اس میں بی بی دس پیجز ہیں اس پروسیس کے تو یہ دس پیجز کسی بھی دس فری فریمز میں لوڈ کر سکتے ہیں ہم for as long as we have a mapping then we can run this process اور وہ فریمز کو کنٹینیوس ہونا ضروری نہیں see what we have achieved پہلے پروسیس کو کنٹینیوس ہونا ضروری تھا اب کنٹینیوس ہونا ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں ابھی کی باقی باتیں ورچوئل میموری میں آئیں گی کہ جی پروگرام بڑے سائز کا رن ہو سکتا ہے یا نہیں we let's go back now یہ میں نے یہاں پہ کہا ہے اس سلائڈ میں کہ پروسیس کے سائز کے مطابق جتنے اس کے پیجز ہیں اتنے فری فریمز مل جائیں تو پیجز کو فریمز میں لوڈ کر لیا جائے گا اور یہ میپنگ جو ہے یہ اگر ہم کسی جگہ رکھ لیں تو ہم پروگرام کو ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں پراپرلی اور یہ میپنگ جس جگہ رکھی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیج ٹیبل اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیں میں نے صرف یہ شو کر دیا ہے لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کا اسکرین uh, میں پروسیس ایڈریس اسپیس ہے اور یہ میں نے ڈیوائڈ کر دی into pages pages zero through seven یعنی اس ایڈریس اسپیس میں پروسیس کے ایڈریس اسپیس میں آٹھ پیجز ہیں رائٹ right سائڈ پہ میں نے فزیکل ایڈریس اسپیس دکھائی ہے یعنی مین میمری کو میں نے دکھایا ہے جس کو پارٹیشن کر دیا گیا ہے into same size blocks called frames تو فزیکل ایڈریس اسپیس میں کتنے فریم ہیں zero through minus sixteen frames so in this case ہمارے پاس لاجیکل ڈریس اسپیس جو ہے پروسیس اسپیس آٹھ پیجز کی ہے فزیکل ڈریس اسپیس سولہ فریمس کی ہے ٹھیک ہے اب جب یہ پیجز جو ہیں پروسیس کی ان کو فریمز میں لوڈ کیا جائے گا اگر اس پروسیس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے تو کچھ فری فریمز ہم آٹھ فری فریمز ڈھونڈیں گے ان میں لوڈ کیا جائے گا اور میپنگ کو ہم رکھ لیں گے پیج ٹیبل میں تاکہ جب پھر یہ پروگرام ایکسیکیوٹ کرنا شروع کرے اور لاجیکل ایڈریسز جنریٹ کرے تو ہم ان کو فزیکل ایڈریسز میں ٹرانسلیٹ کر کے رن کر سکیں تو یہ میپنگ کس طرح نظر آئے گی وتھ پیج ٹیبل یہ میں اگلی سلائڈ میں دکھا رہا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ رائٹ سائڈ پہ جو مین میمری ہے نا اس کے جو ان یوزڈ فریمز ہیں وہ ابھی بھی لائٹ گرین میں لائٹ بلو میں ہیں جو پروسیس کی ڈریس پیس ہے جو کہ گرین پیجز ہیں وہ میں نے کورسپونڈنگ کچھ فریمز میں ڈال دیے ہیں کون سا پیج پروسیس کا کس فریم میں گیا ہے اس کی میپنگ جو ہے آپ کو مڈل میں پیج ٹیبل میں نظر آ رہی ہوگی تو پیج ٹیبل کا کتنا سائز ہوگا it would be equal to the size of the process address space یعنی جتنا بڑے سے بڑا پروسیس ایک سی پی یو سپورٹ کرتا ہے کہ اتنے پیجز میکسیمم ہو سکتے ہیں پیج ٹیبل کا سائز اس پہ ڈپینڈ کرے گا ان پرٹیکولر پیج سیز کا پیج ٹیبل کا سائز ہوگا اس میں جتنی اینٹریز ہوں گی it would be equal to the number of maximum number of pages allowed by the C P U in a process یعنی اگر ایک سی پی یو الاؤ کرتا ہے نا کہ میکسیمم ون ملین پیجز ہو سکتے ہیں ایک پروسیس کے تو اس پیج ٹیبل میں ون ملین اینٹریز ہوں گی اس کیس میں کیا ہے پروسیس ڈریس پیس آٹھ پیجز کی ہے پیج ٹیبل میں کتنی اینٹریز ہوں گی آٹھ اچھا اب واپس دیکھیں سلائڈ میں کہ پیج ٹیبل کی ایک انٹری ہمیں صرف یہ بتا رہی ہے کہ کورسپونڈنگ پیج کس فریم میں ہے یعنی پیج ٹیبل کو ہم انڈیکس کرتے ہیں پیج نمبر سے یعنی اگر انڈیکس ہم کریں زیرو سے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پروسیس کا پیج زیرو کس فریم میں ہوگا تو اس میپنگ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ page zero of the process is in frame number three ٹھیک ہے اسی طرح page one of this process is in frame number nine page two is in frame number eleven so forth and page seven is in frame number one تو یہ ساری میپنگ جو ہوگی لوڈ ٹائم پہ لوڈر سیٹ کر دے گا ڈپینڈنگ پون کے کون سے فریمز اس کو ایلوکیٹ ہوئے فار دس پروسیس اور جب وہ لوڈ کر رہا ہے یہ فریمز کو پیجز uh, کو ان فریمز میں تو پیج ٹیبل کو بھی سیٹ اپ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے لیٹ سپوز کہ لاجیکل ایڈریس اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہو رہا ہے for some location within page number one ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ لاجیکل ایڈریس کا فارم کیا ہوتی ہے بٹ صرف میں نے بلو ایریاز دکھا دی ہیں لاجیکل ایڈریس اسپیس میں اور فزیکل ایڈریس اسپیس میں جسٹ ٹو انڈیکیٹ کہ پیج ون جو ہے یہ فریم نائن میں ہے اس کی میپنگ پیج ٹیبل کی انٹری نمبر ون میں پڑی ہے جو بھی لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوگا اس کا کچھ حصہ پیج نمبر ہمیں بتائے گا کچھ حصہ بتائے گا کہ اس پیج میں کون سی والی انٹری جو ہے اس کو ہم ایکسس کر رہے ہیں تو پیج نمبر والے حصے کو ہم لے کے پیج ٹیبل کو انڈیکس کریں گے جس انٹری میں ہم پہنچتے ہیں وہاں ہم پتا چلے گا کہ یہ پیج نمبر جو ہے یہ فلاں فریم میں ہے بس اس کیس میں پیج ون جو ہے فریم نائن میں ہے تو کتنا کون سی لوکیشن ود ان پیج اتنی ہی location within the same frame ہو جائے گی کیونکہ پیج اور فریم ایک سائز کے اچھا اب اگلی سلائڈ میں چلیں تو تین چیزیں میں نے یہاں پہ بتائی ہیں ایک تو یہ کہ پروسیس ایڈریس اسپیس جو ہے یا لاجیکل ایڈریس اسپیس وہ نان کنٹیگوس ہو سکتی ہے یہ ڈیٹیل میں میں نے بات کر لی ہے دوسری یہ کہ پیج ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے in order to map logical address space into physical address space یہ بھی میں نے بات کر لی ہے اس کی اور تھوڑی سی بات ہوگی جب میں ایک ایگزامپل لوں گا تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنل فریگمنٹیشن کا ایشو ہوتا ہے جب پیجنگ یوز کی جائے تو یہ انٹرنل فریگمنٹیشن پیجنگ میں کیسے ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے یہ میں بات اب کرتا ہوں انٹرنل فریگمنٹیشن پیجنگ میں ہوگی on the average half a page per process وہ کس طرح سے کہ ایک پروسیس کی ڈریس اسپیس کو ہم نے پیجز میں ڈیوائڈ کر دیا لیٹس ایک پروسیس کو دس پیجز چاہیے right it size ten pages تو اس میں سے جو آخری پیج ہوگا نا depending upon the size of the process and the size of the page آخری پیج جو اس پروسیس کا ہو سکتا ہے تقریباً سارا خالی ہو کہ پروسیس ایڈریس پیس کی پروسیس کی آخری جو بائٹ ہے وہ آخری پیج کی پہلی بائٹ میں آ گئی ہو تو تقریباً باقی سارا پیج جو ہے وہ خالی ہوگا یا یہ ہے کہ پروسیس کا size maps exactly so that it fills in the last page fully مثلا یہ کہ اگر پیج سائز 1K کے ہو اور پروسیس کا سائز ایگزیکٹلی ٹین کے ہے تو پروسیس کو چاہیے ہوں گے ٹین فریمس اور وہ سارے کے سارے فریمس کمپلیٹلی فل ہوں گے ایز ٹو سو اس کیس میں کوئی فریم جو ہے وہ ایم نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا سارے کے سارے فل ہوں گے as opposed to the first case جس میں میں نے کہا کہ لیٹ سے کہ پروسیس کو دس پیجز چاہیے لیکن اس کا سائز جو ہے وہ ہے nine K plus one byte تو فریمز تو دس کے دس ایلوکیٹ ہوں گے پہلے نو فریم فل ہوں گے آخری فریم کا صرف پہلی بائٹ یوز ہو رہی ہوگی باقی فریم وہ ان یوزڈ ہوگا آن دی ایوریج ایک پروسیس کا کسی بھی پروسیس کا آخری پیج جو ہے وہ ہیف ایمٹی ہوگا یا ہیف فل ہوگا اس کو ہم کہیں گے انٹرنل فریگمنٹیشن کیونکہ فکس سائز بلاک ہے نا ایک پیج اور ایک فریم تو جب بھی فکس سائز بلاکس کی بات کریں گے unused space in fix size block is known as internal fragmentation جیسے کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں تو پیجنگ میں دیر فور انٹرنل فریگمنٹیشن کتنی ہوگی half a page on the average per process اچھا اگلی سلائڈ میں ہم بات کرتے ہیں اب کہ لاجیکل ایڈریسز کیسے ہوتے ہیں پیجنگ میں اور ان کو فزیکل ایڈریسز میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو فزیکل ایڈریس کی فارم کیا بنتی ہے اور یہ ٹرانسلیشن ہوتی کیسے ہے ٹھیک ہے اگلی چند ایک سلائڈ میں ہم یہ دیکھیں گے تو اس سلائڈ میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ لاجیکل ایڈریس کیا ہوتا ہے it's a pair order pair P followed by D پی کیا ہوتا ہے it indicates the page number remember logical address ہوتا ہے کسی لوکیشن کے لیے within the process address space within the logical address space تو پی وڈ انڈیکیٹ لوکیشن کس پیج میں ہے ڈی بتائے گی کہ یہ اس پیج میں کتنی دور ہے یعنی this is an offset within the page ٹھیک ہے so P is used to index the page table for the process اور پیج ٹیبل کی انٹری میں کیا پڑا ہوگا فریم نمبر ایف تو لاجیکل ریس جو کہ پی کاما ڈی ہوگا پی یوز کر کے پیج ٹیبل کو انڈیکس کر لیا اس کی جس اینٹری پہ ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ فریم نمبر ہوگا کہ یہ پرٹیکولر پیج نمبر کس فریم میں ہے تو اس فریم کے ساتھ ہم ڈی کو اپینڈ کر دیں گے فزیکل ایڈریس مل جائے گا اس کی ڈائگرام میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو تو اگلے پیج میں اگر آپ دیکھیں تو اگر لاجیکل ایڈریس ہے پی فالوڈ بائی ڈی تو کورسپانڈنگ فزیکل ایڈریس کیا بن جائے گا ایف فالوڈ بائی ڈی ٹھیک ہے اب ان کے سائز کتنے ہوتے ہیں یعنی پی کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہے ڈی کے لیے کتنی کی ضرورت ہے ایف کے لیے کتنی ضرورت ہے will explain that with few examples next slide میں ایک بتا دی گئی دکھا دی گئی ہے وچ دا ہول پروسیس جو کہ میں ابھی ایکسپلین کر چکا ہوں so let me explain it again with the help of the diagram جو سی پی یو جنریٹ کرتا ہے logical addresses right so C P U generate logical addresses which are in the form P followed by D یعنی پیج نمبر اور offset within the page P جو ہے جو پیج نمبر ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں to index the page table اور وہ اینٹری نمبر پی میں جو اینٹری ہے اینٹری نمبر پی میں جو لکھا ہے وہ ہے ایف وچ مینس کے page P is in frame F تو فزیکل ایڈریس ہم جنریٹ کرتے ہیں corresponding to this logical address by appending D at the end of F this it takes to the location within the page which we are addressing by the logical address ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ فزیکل ایڈریس کی بات ہو رہی ہے تو میموری میں جہاں یہ پیج پی پڑا ہوگا اس میں کورسپونڈنگ لوکیشن کو ہم ایڈریس کر لیں گے سو لمبی سیٹ once again logical address is in the form of P followed by D P indicates the page number D indicates the offset within that page P کو یوز کر کے پیج ٹیبل انڈیکس کر لیتے ہیں جس لوکیشن پہ جاتے ہیں پیج ٹیبل میں اس میں منیمم جو چیز ہمیں ضروری ہے وہ ہے کہ کس فریم میں فریم نمبر چاہیے کہ جہاں یہ پیج پی پڑا ہوا ہے and other information also as well see when we move on so frame number F کو اٹھا لیا جاتا ہے ڈی کو اس پہ اپینڈ کر کے وی گیٹ دا فزیکل ٹھیک ہے اس کی actual example with bits we'll see in just few minutes اگلے پیج پہ اگلے سلائڈ میں اسی طرح کی ایگزامپل میں نے دکھا دی ہے کہ we are assuming a logical address space of four pages pages zero through three اس لیے پیج ٹیبلس کا سائز ہوگا فور اینٹریز فزیکل میموری میں آٹھ فریمز ہیں from frame zero through frame seven اور پیج ٹیبل کی میپنگ ہمیں بتاتی ہے this page table is for this particular process یعنی ہر پروسیس کے لیے ایک پیج ٹیبل کی ضرورت ہوگی سو یہ میپنگ ہمیں بتاتی ہے کہ اس پروسیس کا پیج زیرو جو ہے وہ فریم نمبر ون میں ہے page number one is in frame number four page number two is in frame number three and page number three is in frame number seven تو یہ آپ کو میموری میں نظر بھی آ رہا ہوگا اگلی سلائڈ میں میں دکھا رہا ہوں detailed example so let's go through this example page size اس ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ فور بائٹس کا دس ویری پل بٹ ہوپلی دس ول ان شاء اللہ illustrate how this whole thing how paging اچھا پیج سائز سپوز کر لیں گے چار بائٹس کا چار پیجز ہیں فزیکل ایڈریس پیس آٹھ فریمس کی ہے اور میں اس میں دکھا رہا ہوں کہ لاجیکل ایڈریس جو ہے وہ ہے ون کاما تھری یعنی ہم کوئی لوکیشن کو ایڈریس کر رہے ہیں within the process's space which is in page one and offset three تو اس کو اگر میں جو رائٹ سائڈ پہ ڈائگرام دکھائی گئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پیج جو ون ہے اس میں آف سیٹ تھری پہ کون سی چیز ہے this contains content called H یعنی ان ساری لوکیشن میں اس پروسیس پیس میں ہمارے کانٹینٹس ہیں A B C D F G H and so on and so forth تو ایچ جس لوکیشن پہ ہے اس کا لاجیکل ایڈریس جنریٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے which is one comma three یعنی page one offset three within the page اب اگر ڈائگرام پہ آپ جائیں تو میں نے ریڈ ایرو سے دکھا دیا the left most red arrow کہ the address corresponding to this اگر ہر لوکیشن کو میں ایک بائنڈری اڈریس دیتا جاؤں تو ایڈریسز کیا ہوں گے کیونکہ سولہ لوکیشن منیمم چار بٹس کی ضرورت ہوگی رائٹ لاجک ڈیزائن سے آپ کو یاد ہوگا کہ اگر سولہ لوکیشنز ہیں چار پیجز ہیں ہر پیج کا سائز چار بائٹس ہے ٹوٹل سولہ لوکیشنز ہیں تو minimum number of bits needed to uniquely identifies each location is going to be log base two of sixteen and the ceiling of that which comes out to be four bits تو اس لوکیشن کا ایڈریس کیا ہوگا اگر پہلی لوکیشن کا زیرو زیرو زیرو زیرو ہے زیرو ون ون ون یہ لاجیکل ایڈریس ہے اب کتنے پیجز ہیں اس ایڈریس اسپیس میں چار پیجز ہیں ہر پیج کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہے دو کی رائٹ کیونکہ چار آئٹمس ہیں ہر ایک آئٹم کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو منیمم کتنی بٹس آئی ہوں گی log the ceiling of that comes to be two bits یعنی پیج زیرو کو ہم کہہ سکتے ہیں زیرو زیرو پیج ون کو زیرو ون پیج ٹو کو ون زیرو پیج تھری کو ون ون تو یہ آئٹم کیونکہ پیج ون میں ہے اس لیے اس کا پیج نمبر کیا ہوگا زیرو ون ٹھیک ہے آف سیٹ تھری ہے تو بائنڈری میں تھری کیا ہوتا ہے ون ون تو کیو کا لاجیکل ایڈریس ہے نا پی فالوڈ بائی ڈی تو پی کی ویلو کیا ہے زیرو ون ڈی کی کیا ہے تو لاجیکل ایڈریس کیا بن گیا زیرو ون ون ون ٹھیک ہے یہی آپ کو نظر آ رہا ہے so so let's go back to یہ آپ کا لاجیکل ایڈریس ہے اس میں پیج نمبر ہے zero one so we use the page number to index the page table تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹری نمبر ون جو ہے پیج ٹیبل کی اس میں جو کانٹینٹس ہیں وہ ہے six which is the frame number یہ میں بتاتا ہے کہ یہ پیج جو ہے نا پیج نمبر ون یہ فریم نمبر سکس میں ہے تو اب اگر آپ دیکھیں رائٹ right سائڈ پہ جو فزیکل میمری ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ آٹھ پیجز ہیں زیرو تھرو سیون تو پیج سکس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے لوکیشن ٹوینٹی فور سے ٹوینٹی سیون تک تو پیج سکس کو اب اگر آٹھ پیجز ہیں آٹھ فریمز ہیں تو کتنی بٹس چاہیے minimum to uniquely identify every frame in the memory آٹھ فریمز ہیں ہر ایک کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے log base two of eight and ceiling of that which would give us three bits تو تین بٹس میں آپ کو فریم نمبر اسپیسیفائی کرنا ہے تو اگر فریم نمبر سکس ہے تو کیا ویلو ہوگی بائنڈری میں one one zero right offset وہی ہوگا ون ون تو فزیکل ایڈریس کیا بن جائے گا one one zero is the frame number one one is the offset so the address translation کرتے ہیں اچھا اگلی سلائڈ میں میں یہ بتا رہا ہوں ایک اور ایگزامپل لے کے suppose logical sixteen pages each page has one zero two words and this is being mapped of thirty two frames اگر اسیوم کریں کہ word one word is two bytes تو کتنی بائٹس ہوں گی اس ایک پیج میں two zero four eight bytes تو اب پوچھ میں یہ رہا ہوں کہ لاجیکل ایڈریس کا سائز کیا ہے اور فزیکل ایڈریس کا سائز کیا ہے number of bits needed for P number of bits needed for F and D یہ کتنی ہوں گی no unfortunately I'm running out of time اسی ایگزامپل سے میں اگلی دفعہ انشاءاللہ شروع ہوں گا اور دیکھیں گے کہ کس طرح given the given the logical address space size given the physical size and the page size how can you compute these various number page کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کتنی بٹس چاہیے فریم کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کتنی بٹس چاہیے آف آفسائٹ کے لیے کتنی بٹس چاہیے all the with previous example I explained it but we'll we'll ان شاء اللہ solidify this idea again impress upon you this idea again by taking this example ٹھیک ہے جی اچھا اب ذرا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا آج کے لیکچر میں ہم نے پرائمریلی دو چیزیں کی ایک تو ہم نے یہ کیا کہ multiprogramming with variable number of task کی بات کی وہ میں نے ڈسکشن کی ہیلپ لی جو پچھلے لیکچر میں تھی کہ multiprogramming with fixed number of task کیا ہوتی ہے اس میں number of process concurrently running کا کیپ ہوتا ہے equal to the number of partitions اس کیس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی limit is size of process and the amount of free space available ٹھیک ہے multiprogramming with fixed number of task میں انٹرنل فریگمنٹیشن کی پرابلم ہوتی ہے multiprogramming with variable number of task میں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی پرابلم ہوتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کمپیکشن یوز کر کے you can put various free holes in the memory in a contiguous area in the memory اور پھر ان کمنگ پروسیس کو لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی بات ہوئی پھر میں نے بات کی by the way these both multiprogram of task and multiprogram یہ ساری شروع کی تھی I B M three sixty سے یعنی I B M three sixty میں یہ کانسیپٹس امپلیمنٹ ہوئے تھے فار دا فرسٹ ٹائم یہ ابھی بھی یوز ہوتے ہیں but in mostly in real time systems جہاں کے پروسیس ایڈریس پیس کنٹینیوس ہوتی ہے کوئی کانسیپٹ ورچوئل میموری کا نہیں ہوتا and so on and so forth we so finish discussion and then we start the discussion of paging تو پیجنگ میں نے یہ کہا کہ بیسک یہ ہے کہ لاجیکل فیزیکل کو فکس سائز پارٹیشن میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے لاجیکل میں اسپیس یا فزیکل میموری میں سیم سائز پارٹیشن کو فریم کہتے ہیں to execute program in paging pages of a process have to be loaded any frames which are available keep this mapping in a table called the page table so that when a logical address is generated we go translate in physical address with the help of the mapping content in the page table ٹھیک ہے اس کی ہم نے بات کر لی ڈیٹیل میں وتھ کپل آف ایگزامپلس میں ایک اور ایگزامپل لینا چاہتا تھا but ran out of time all that and more next time انشاء اللہ انٹل دین السلام علیکم